عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ انہوں نے پوچھا مردوں میں آپ نے فرمایا ان کے والد جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیاسی یہ حدیث صحیح ہے